تکبیرات عید حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے عیدوں کو تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سے مزین کرو عید کے دن تکبیرات اور معمولات کا اہتمام رکھیں عید کے دن نماز کے لیے نماز عید کے لیے جاتے وقت تکبیرات کا بہت ذوق شوق اور جذبے سے اہتمام کریں رشتہ داروں اور ساتھیوں میں سے جس سے ناراضگی ہو اسے معاف کر دیں عید کے دن تلاوت اور دیگر معمولات کا پورا اہتمام رکھیں پوری امت مسلمہ اور مجاہدین اور اسیران اسلام کے لیے دعائیں مانگیں امت اور آخرت کے غم کے علاوہ اپنے اوپر کوئی غم سوار نہ کریں بلکہ خوش خوش رہیں ہر چیز اللہ پاک کی دعوت سمجھ کر کھائیں خوشی اور مسکراہٹ کا دن عید کا دن خوشی اور مسکراہٹ کا دن ہے اس دن ایمان والوں کو دیکھ کر زمین بھی مسکراتی ہے آسمان بھی مسکراتا ہے فضائیں اور ہوائیں بھی مسکراتی ہیں ارے زمین سے لے کر عرش تک جشن کا سما ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو پورے ایک مہینے کے روزے نصیب ہوئے ایک مہینے کی تراویح نصیب ہوئی ایک مہینے کی مقبول عبادت نصیب ہوئی اور آج ان سب کو انعام ملے ملنے والا ہے سبحان اللہ سب سے بڑا انعام جی ہاں مغفرت کا انعام اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی تقریب انعامات کا دن اس سے بڑا جشن کیا ہوگا اپنے محبوب رب کی رضا کا دن اس سے بڑی فرحت اور کیا ہوگی کہ اپنے رب کی تکبیر اٹھانے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا دن ہے عید عید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ یہ سچی بات حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو عید عطا فرمائی ہیں اب تیسری کوئی عید نہیں چوتھی کوئی عید نہیں قیامت تک مسلمانوں کی عیدیں دو ہی رہیں گی عید الفطر عید الاضحیٰ عید الفطر بس ایک دن کی ہوتی ہے یکم شوال یہ عید دو دن یا تین دن کی نہیں ہوتی رمضان المبارک مکمل ہوا اس سعادت کی خوشی میں عید آ گئی اور ایک دن رہ کر چلی گئی عید خود آتی ہے اور خود جاتی ہے لوگ عید کریں یا نہ کریں عید منائیں یا نہ منائیں رمضان المبارک ختم ہوتے ہی عید آ عید آ جاتی ہے اپنے ساتھ خیر خوشی خوشخبری اور برکتیں لاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس سال ہمارے گھر میں وفات ہوئی ہے ہم عید نہیں کر رہے عید کرنے یا نہ کرنے کا کیا مطلب عید نہ نئے کپڑوں کا نام ہے اور نہ ہلّا گلا کرنے کا عید نہ کسی شور شرابے کا نام ہے اور نہ کسی خاص پکوان کا عید کا دن رمضان المبارک اچھی طرح گزارنے والے مسلمانوں کے لیے یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن ہے عید کی صبح ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کی مفرت کر دی جاتی ہے اور انہیں اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے اور یوں ان کے لیے عید ہو جاتی ہے عید کئی لوگ عید کے دن لاکھوں کا لباس پہنتے ہیں لاکھوں کے پکوان کھاتے ہیں مگر وہ عید کی رحمت اور برکت سے محروم رہ جاتے ہیں جبکہ کئی لوگ عید کے دن اپنا پیون زدہ دھلا ہوا لباس پہنتے ہیں گھر میں دال روٹی کھاتے ہیں مگر ان کی ایسی عید ہوتی ہے کہ زمین تا آسمان اور آسمان تا عرش ان کی عید چمک رہی ہوتی ہے دمک رہی ہوتی ہے اور فرشتوں میں ان کے تذکرے چل رہے ہوتے ہیں عید کا دن یوم الجائزہ انعام کا دن ہے غلط رسومات کی وجہ سے اسے حسرت کا دن نہ بنایا جائے آپ خود سوچیں اگر ایک بندہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ناخوش اور ناراض ہوگا تو وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت مانگے گا ہائے میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہے میرے پاس نیا جوتا نہیں ہے میرے بچوں کے اس سال کیا عید فلاں سامان نہیں فلاں شخص نہیں یہ سب محرومی والی سوچیں اور شیطان کے حربے ہیں رمضان المبارک میں آپ نے محنت کی روزے رکھے رات کا قیام کیا اب اس ساری محنت کے انعام پانے کا دن ہے تو اپنے محبوب رب سے شکوے لے کر بیٹھ گئے ذرا دماغ سے تو سوچو کہ آخر نئے کپڑوں سے کیا ہوتا ہے کیا نئے کپڑوں سے کوئی غریب مالدار ہو جاتا ہے کوئی بیمار تندرست ہو جاتا ہے کوئی ذلیل عزت مند ہو جاتا ہے کوئی قیدی رہا ہو جاتا ہے کوئی مصیبت اور بلا ٹل جاتی ہے کوئی قرضہ یا آفت اتر جاتی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بادشاہ پرانے کپڑے پہن کر بادشاہ ہی رہتا ہے اور چپڑاسی نئے کپڑے پہن کر افسر نہیں بن جاتا کائنات کے سب سے افضل اور سب سے شان والے انسان نے اکثر پیون زدہ کپڑے پہنے اس سے ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئی دراصل مسلمانوں میں عید اور خوشی کا مطلب ہی تبدیل ہوتا جا رہا ہے وہ نعوذ باللہ عید کے مقدس جن کو کرسمس ہولی بسنت دیوالی جیسا کوئی تہوار سمجھ بیٹھے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑے دن منانے میں بھی ظاہر ہوتا ہے کافروں کے ہاں تہوار کا مطلب شاوت لذت آزادی غفلت چھٹی فخر نمائش اور درندگی ہے اسی دن وہ دل بھر کے گناہ کی پیپ پیتے ہیں اور اسی دن مالدار لوگ اپنے مال کی نمائش کر کے غریبوں کا دل دکھاتے اور اپنی نقلی شان بڑھاتے ہیں تہوار کے دن آزادی ہوتی ہے عقل اخلاق اور ہر ضابطے سے آزادی اور انسان ایک ایسے جانور جیسا ہوتا ہے جسے پنجرے سے باہر نکال دیا گیا ہو مگر عید تو عید ہے سبحان اللہ عبادت اور راحت کا شاندار امتزاج خوشی اور خدمت کا بہترین جوڑ اور برکت اور مسرت کا حسین سنگم اس میں نہ غفلت ہے نہ حرام کاری نہ نمائش ہے اور نہ اظہار ثانی مگر کیا کریں کافروں کی دوستی اور صحبت نے کئی مسلمانوں کو ڈس لیا ہے اور انہوں نے عید جیسے پاکیزہ دن کو کافروں کے تہواروں جیسا سمجھ لیا ہے اور اب عید کے دن ناشکرے کے جملے اٹھتے ہیں کپڑے نہیں جوتے نہیں فلاں عزیز گھر نہیں فلاں کیوں انتقال کر گیا بس میری قسمت میں خوشیاں کہاں استغفر اللہ اللہ وََََََََََََ اللّہ الیہ راجعون آئیے عزم کریں کہ عید کے عید کے انعام والے دن ہر حال میں اپنے عظیم رب تعالی سے خوش اور راضی رہیں گے عید کے دن اس بات کی فکر رہے کہ ہمارا رمضان المبارک قبول ہو جائے حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب عید کے دن آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے تقبل اللہ منا و من کا اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے عید کے دن کوئی ایسی حرکت غفلت اور گناہ نہ ہو جو رمضان المبارک کے اعمال کو بھی ضائع کر دے خوشی خوش خوشی کریں مگر حلال اور مباح اور ایک مسلمان کے لیے حرام میں خوشی ہے بھی کہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ دن جس میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے اور ہر وہ دن جو ایک مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر میں گزارے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے